حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا نہ پہلے پہل کسی کو نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا جائز ہے نہ بدلے کے طور پر نقصان پہنچانا اور تکلیف دینا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتالیس